السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے خاص خاص چمکتے دمکتے ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور نبی کی کہانی جو ہمیں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نبی آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یعنی ایک بستی میں حضرت ابراہیم تھے تو دوسری میں حضرت لوت علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے یعنی کہ بھائی کے بیٹے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے نکلے تو حضرت لوت بھی ان کے ساتھ تھے یعنی وہ ان پہ ایمان لے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں شام کے ملک میں بھیجا حضرت لوت بھی اللہ کے نبی تھے شام کے ملک میں بحیرہ مردار کے نام سے ایک چھوٹا سا سمندر ہے مردار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہتی یہ سمندر سطح سمندر سے بھی کئی ہزار فٹ نیچا ہے اس علاقے میں جو لوگ بستے تھے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے پہلے تو ان لوگوں کو اسلام کی خاص خاص باتیں بتائیں یاد ہوں گی آپ کو وہی باتیں جو حضرت حود صالح اور ابراہیم نے اپنی قوم کو بتائی تھی کہ لوگو تمہارا مالک وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس بات کا دھیان رکھو تم جو کام بھی کرو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق کرو اور ہمیشہ اس سے ڈرتے رہو کہ کہیں وہ تم سے ناراض نہ ہو جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم میرا کہاں مانو میں تم سے اپنے کسی کام کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے ان باتوں کو بتانے کے بعد حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں برے کاموں سے روکا جو وہ کیا کرتے تھے ایک بہت برا کام جو وہ کرتے تھے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ لڑکے لڑکوں سے شادیاں کرتے تھے اور لڑکیاں لڑکیوں سے ان لوگوں سے پہلے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا سب سے پہلے انہوں نے ہی ایسا کام شروع کیا تھا اچھے ساتھی ہو جب کوئی آدمی برائیوں میں پھنس جاتا ہے تو برائیاں اسے اچھی معلوم ہونے لگتی ہیں ان لوگوں نے جب حضرت لوت علیہ السلام کی باتیں سنی تو الٹا بگڑنے لگے کہنے لگے اچھا تو ایک آپ ہی بڑے نیک بن کر آئے ہیں ایسے ہی نیک بنو گے تو ہم تم کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے یہ نصیحتیں دینا ہے تو کہیں اور جاؤ ہمارے ہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں حضرت لوت علیہ السلام نے بہت سمجھایا کھول کھول کر بتایا کہ اللہ کو ناخوش کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا وہ بہت طاقت والا ہے اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جب سمجھانے کی حد ہو گئی اور لوگوں نے حضرت لوت کی کوئی بات نہ سنی تو اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا جیسے اس سے پہلے عاد پہ آیا تھا سمود پہ آیا تھا قوم نوح پہ آیا تھا اور ہوا یہ کہ ایک دن حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کچھ مہمان آئے یہ مہمان دو خوبصورت لڑکے تھے بستی والوں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے گھر تو بڑے اچھے مہمان آئے ہیں ہم انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم میں کوئی ایک ایسا آدمی بھی نہیں رہا جو تمہیں اچھی باتیں بتا سکے تمہیں صحیح طرح سے سمجھا سکے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں ان سے شادی کرو یہ ٹھیک کام ہے اور اگر آدمیوں سے کرو گے تو وہ بہت بری بات ہے قوم کے بدماشوں نے حضرت لط علیہ السلام کی باتیں سنی ان سنی کر دی کہنے لگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں یہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں حضرت لوت کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب کیا کیا جائے اتنے میں ان مہمانوں نے حضرت لوت سے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں صبح دیکھیے تو کیا ہوتا ہے صبح ہونے میں دیر ہی کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چلانے کے لیے اللہ کے فرشتے کام کرتے ہیں دنیا کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے انہی سے کرانے کا ذمہ دے رکھا ہے دنیا والوں کے لیے نعمتیں بھی یہی لاتے ہیں اور عذاب بھی یہی لاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب قوم لوت پر عذاب بھیجا تو عذاب لانے والے فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے اور حضرت لوت نے ایک بار پھر انہیں پوری بات سمجھانے کی کوشش کی مگر ان کی قوم نے پھر اس بات کو ایسے ہی ٹھکرا دیے جیسے اب تک کرتے رہے تھے فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا کہ اب عذاب کا وقت آ گیا ہے آپ اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر راتوں رات بستی سے باہر دور چلے جائیے حضرت لوت علیہ السلام نے ایسا ہی کیا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اب تک ایمان نہیں لائی تھی اسے ان کافروں کے ساتھ ہی چھوڑ دیا گیا یعنی کہ ایمان والے رہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے وہ رہتے ہیں ایک ساتھ چاہے ان کی آپس میں کتنی ہی پکی رشتہ داری ہو کوئی بیوی ہو یا بیٹا ہو کوئی بیٹی ہو یا کوئی ماں ہو یا کوئی بہن ہو نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگ برے لوگوں کے ساتھ برے لوگ جب حضرت علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ہی بستی سے باہر دور چلے گئے تو بستی پر اللہ کا عذاب آیا بس یوں سمجھو جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے ساری بستی تلپٹ ہو گئی بستی پر خوب پتھر برسے اللہ کا حکم نہ ماننے والوں کا کہیں پتہ نشان نہ رہا اللہ کے نبی کو جٹلانے والے ایک لمحے میں اس طرح مٹ گئے جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے سچ ہے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اس کے فیصلے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا وہ بہت قدرت والا ہے اور ان باتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانیاں سنائی ہیں ان لوگوں کے لیے بہت نصیحت ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتے اس کے بھیجے قانون کو نہیں مانتے اور اس کے رسولوں کی بتائی ہوئی باتوں پر نہیں چلتے اللہ تعالیٰ نے یہ کہانیاں ہمیں اسی لیے قرآن میں سنائی ہیں تاکہ ہم انہیں پڑھ کر سمجھ سکیں کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی زندگی کیسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ